بجلی کی گرد چمک کے وقت عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی گرج اور کڑک سنتے تو فرماتے اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك یا اللہ ہمیں اپنے غضب سے قتل نہ کیجیے اور ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ فرمائیے اور ہمیں اس یعنی عذاب وغیرہ سے پہلے عافیت عطا فرما دیجیے